بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے نہ کیوں رش کے افلاط ہو پھر مدینہ تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہو تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہو فلک جیسے چومے زمین مدینہ تیرے ذرا ذرا نشان نبی ہے تیرے ذرا ذرا نشانی نبی ہے فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ اوحد کے یہ دامن میں خون شہیداں دامن میں خون شہیداں سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ وفاداریوں پر صحابہ کی اختر وفاداریوں پر صحابہ کی اختر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ تاریخ روشن یہ شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ آخر تک جس کو انگریزی میں ریپیٹ کرتے ہیں پڑھ دیتا ہوں حضرت میں نے جیسے کیا تھا دوسری بار پیسے لگیں گے میرے لیے کوئی دعا دیں حضرت دعا ہے آپ کو سب کو آپ کو مجھ کو اور آپ کو اور سب دوستوں کو میں اہل عال دائرے میں آتا فرمائے اللہ تعالیٰ اور قبول فرمائے مبارک تجھے ہو اے مدینہ اب جو دعا کے بعد حضرت جو پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے نا وہ ہے مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے تیرے پاس جب سید تو جہاں ہیں نہ کیوں رش کے اپلا ہو پھر مدینہ نہ کیوں رش کے اپلا ہو پھر مدینہ تیرے سب گنبد پہ عالم پیدا ہے تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے فلک جیسے چومے زمین مدینہ فلک جیسے چومے زمین مدینہ تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے تیرا دل رضلا نشان نبی ہے فدا تجھ پہ میں شہر مدینہ فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ عہد کے یہ دامن میں خون شہیدہ عہد کے یہ دامن میں خون سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ وفاداریوں پر صحابہ کی اختر وفادار پر صحابہ کی اختر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ جزاک جزاک جزاک اللہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ مبارک تجھے ہو عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے تیرے پاس جب سید دو جہاں ہیں نہ کیوں رش کے افلاق ہو پھر مدینہ نہ کیوں رش کے افلاق ہو پھر مدینہ تیرے سب گنبد پہ عالم فدا ہے تیرے سب گنبد پہ عالم فدا ہے فلک جے جیسے چومے زمین مدینہ پلک جیسے چومے زمین مدینہ مکرو مکرو تیر سر حضرت تو پھر ہمارا بھی معمول دعا سے شروع دعا ہمارے لیے ہو جائے سب حاضرین کو اللہ والا بنا دے اور ہمارے بال بچوں کو اور آپ کے بال بچوں کو بھی اللہ والا بنا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے محبوب اپنا محبوب اور مقبول بنا دے ہم سب کو چلو اللہ اللہ حضرات مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ تیرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کر دیا ماشاء اللہ <coughs> حضرت آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ نہیں ہو رہا میں کہاں حق ادا کر سکتا ہوں آپ وسلم کی تعریف کا حضرت وہ تو اللہ پاک جب مجھ سے پوچھیں گے تو کیا لایا تو میں کہوں گا کہ ایک دفعہ حکیم اختر صاحب کی محفل میں تھا تو حضرت نے مجھ سے یہ فرمایا کہ تو نے حق ادا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تو کچھ نہیں میرے پاس مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ تیرے پاس جو سید تو جہاں ہے تیرے پاس جو سید دو جہاں ہے نہ کیوں رش کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرصے مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ تیرے پاس جب سید دو جہاں تیرے پاس جب سید دو جہاں ہیں نہ کیوں رش کے افلا کو ہو پھر مدینہ نہ کیوں رش کے افلا کو ہو پھر مدینہ تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے تیرے پاس جب سید دو جہاں ہیں سورج کے افلاق ہو پھر مدینہ نہ کیوں رش کے افلاق ہو پھر مدینہ تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا فلک جیسے چومے زمین مدینہ فلک جیسے چومے زمین مدینہ فلک جیسے چومے زمین مدینہ تیرا تراضل رضلا نشان نبی ہے تیرا تراضل رضل نشان تیرا ضلع نشان نبی ہے فدا تجھ پہ ہے خاک شہر مدینہ فدا تجھ پہ ہے خاک شہر مدینہ فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ کے یہ دامن میں خونے شہیدا او کے یہ دامن میں خون شہیرا اوحل کے یہ دامن میں خون شہیدا سبق دے رہا ہے وفا مدینہ سبق دے رہا ہے وفا مدینہ سبق دے رہا ہے وفا مدینہ نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ وفاداریوں پر صحابہ کی اختر وفاداریوں پر صحابہ کی اختر وفاداریوں پر صحابہ کی اختر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ ہے تاریخ تاریخ روشن شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ مبارک تجھے ہو اے اردے مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ